Hey! 嗯，对啊，我也是。 Evet. Thank you. de Madrid, Popular. ہو گیا عبداللہ یہ پنکھا بالکل ہلکا کر کے اللہ یہ بھی سارے کے سارے امردوں کے گے پھر کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ ہماری فوج ہے یہ یہ سب بچے شروع سے کسی نہ کسی اس میں آ ہی جاتے ہیں اب یہی سوچتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کے فل ہو جائے کہ دین کی کچھ بات میں پڑ جائے تو یہ عمر بچوں کی بہت کام کی ہوتی ہے بہت قیمتی اس عمر میں کوئی بات دین کی پڑ جائے تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے شاید آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہو بہت بچپن کی کوئی بات کوئی کوئی کلپس ہوتے ہیں نا وہ یاد رہتے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کبھی کوئی شکل یاد آ جاتی ہے کہ کوئی بڑے میاں ہوتے تھے وہ ایسے کرتے تھے ہم پتھر مارتے تھے یا ہم ہم بھی ہمیں بھی یاد ہے ہم نے ایک دفعہ آم توڑا پتھر مار کے اور وہ معلوم نہیں کہ وہ مزے کا تھا یا نہیں تھا لیکن ہمیں بہت مزے کا لگا کیونکہ وہ فری کا تھا پتھر مار کے توڑا تھا اس کی لذت ہی اور ہوتی <laughs> تو بعض باتیں بچپن کی یاد ہے کوئی ایسی بات یاد رہتی ہے بالکل چھوٹے عمر کی تو یہی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ بچوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لانا لے جانا چاہیے یا ان کے غلاموں کے پاس تو جو کچھ دین کی بات بچپن میں سنتے ہیں وہ بٹھی میں پڑ جاتی ہے اور درمیان میں اگر کچھ مل بھی ہی رہے تو جتھے بھی کھوتی اتھے آن کھلوتی ہو جاتی ہے یعنی یہ شروع میں بچپن میں جو جو سیکھا یا دل میں آ گیا کوئی بزرگ اللہ والا جا رہا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہو گئے داڑھی والے کو دیکھ کے خوش ہو گئے یہ سب باتیں یہ سب دین ہے اور یہ دل میں آنکھوں میں دل میں بس جاتی ہے بات تو خود بخود آخر عمر میں اگر فرض جوانی میں کچھ ادھر ادھر ہو بھی گئے بھی جو ہے واپس اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر لے آتے ہیں بزرگوں کے اور ان کے غلاموں کی صحبت کا یہ اللہ تعالیٰ اکرامن ان کے اکرام میں اپنے پیاروں کے اکرام میں یہ ان کے ساتھ بھی یہ سلوک فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ السلام علیکم ماشاء اللہ آگے آگے تشریف لائیے یہاں عامر کمال صاحب ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پرانے میں سے اور بہت ہی ماشاء اللہ اللہ والے اور حضرت والا کے مجاوے بیت بھی ہیں کیا کریں ہمیں تو شرم آتی ہے ان کے سامنے لیکن یہ اپنی محبت میں آ جاتے ہیں ان کا حسن زن ہم سے بہت پہلے کے ہیں اور بہت حضرت والا کی بڑی خدمت بزرگوں کی بہت زیادہ خدمت میں رہے ماشاء اللہ یقیناً کہہ سکتے ہیں فیض یافتہ بھی ہیں صحبت یافتہ بھی ہیں حضرت نے فرمایا ایک صحبت یافتہ اور ہوتا ہے فیض یافتہ اور ہوتا ہے بہت سے لوگ صحبت میں رہ کے بھی جو ہے وہ کے اندر کمزوری رہ جاتی ہے لیکن یہ ماشاء اللہ اچھا وہ پچھلی دفعہ اشار ایک ہی شیر کے اوپر جو ہے اور معاملہ نمٹ گیا تھا <laughs> اسی کو مکمل کر لیتے میں نے سلیکشن چھوڑ دی ہے اصل میں پہلے گھر میں دیکھ لیتا تھا لیکن یہ ہوتا تھا کہ اول سفے سے لے کے آخر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھوں اور کیا نہیں پڑھوں تو بس یہی سوچا کہ بس جو بھیک مانگ کے آتا ہوں پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں پچھلے مجلس میں بھی یہ اشعار شروع کیے تھے سکون دل در مجلس اہل دل سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار کے بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار جا کسے جانو دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں کسے غم دل سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار بھی جا یہ دنیا والے تو بے میں وفا کی قیمت سے بے سابل ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت سے بے میتابل ہے کو کو دل دے کے زندگی جگہ جو کیوں بنا دنیا والے کون ہیں دنیا والے بھائی بہن ماں باپ دیودی بچے رشتے دار نہیں ہیں بلکہ دنیا و دنیا والے وہ ہیں جو دنیا پہ مر رہے ہیں اس کو گرا ہوا تو دیکھ دنیا کے مال اور اکثر سمجھ کے اس کو ابھی اشتہر ملا نہیں یہ یہ دنیا والے وہ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں یہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس دنیا اب خدا غافل بدن دنیا کیا ہے اللہ سے غفلت کا نام ہے اور میں کماشو نفرو فرزند یعنی چاندی سونا مال و دولت بیوی بچے اچھے کپڑے یہ چیزوں کا نام دنیا نہیں ہے دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا تو یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی قیمت وفا کیا ہے جو ہم نے وعدہ ہلکی ہو جائے گی یا ایگو تھوڑی سی کم کر دیں تھوڑی سی کم کر دیں جزاک اللہ تو وفا کیا ہے وفا ہے کہ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ سے عالم ارواح میں ہر روح میں کیا اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو یاد نہیں کہ ہم نے کب کب وعدہ کیا اللہ لیکن یہ یہی وعدہ یاد دلانے والے یہ صحبت اللہ نسیم بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آپ خیر بچا جب نسیم سحری چلتی ہے تو کلیاں جو باغ میں کم کلیاں ہوتی ہیں وہ یہ اسی ہوا کی ایک تاثیر ہے اور کوئی ہوا ایسی نہیں جو چلے اور کلی کھل جائے یہ نسیم سحری ہوتی ہے باد نسیم شہری جب یہ چلتی ہے تب وہ اس میں وہ تاثیر ہوتی ہے بند کلی کھل جاتی ہے تو یہ چوٹ اللہ نے ہر انسان کے دل میں لگا کر بھیجا ہے یہ راز ہمارے دل کی بند کلیوں میں محفوظ ہے راز محفوظ ہے لیکن آؤٹ نہیں ہو رہا ہے آؤٹ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ والے نسیم شہری ہوتے ہیں ان ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر یہ ہوائیں نسیم کرم کی ہوائیں چلتی ہیں تجلیات جز تجلیات جذ تجلیات المقرفات اللہ تعالیٰ کے قرب کی تجلیات جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور تو یہ دل کی بند کلی کھیل جاتی ہے اور خود بھی یہ اس کی خوشبو سے مست ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مست کرتا ہے پھول کے پاس جب جائیں گے گلستان میں جائیں گے تو پھول پھول جو ہے خود بھی خوشبودار ہے اور وہاں جانے والے بھی اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ہے تو یہ دنیا والے کون سے بے وفا ہیں جو جو اللہ سے دور ہیں جو اپنے اس وعدے کو بھولے ہوئے ہیں اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ سے دور ہوئے ہوئے ہیں تو یہ بے وفا ہے انہوں نے اس وفا کو وفا نہ کیا اس عہد کو وفا نہ کیا یہ دنیا دار ہے تو ان کو دل دینا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت ہی اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنا جفا مانے ظلم دنیا والے تو بے وفا ہے پھر ان کو دل دے کے اپنی زندگی کو جفا سے اہم کیوں بناؤں میں کیوں اپنے اوپر ظلم کروں جو خود محتاج ہیں میں ان محتاجوں کا محتاج کیوں بنوں حسین شکلوں کا محتاج کیوں بنوں مال و گھر کے مال و گھر والوں کا محتاج کیوں بنوں میں اس اس اس شاہ شاہ شاہان شاہ شہنشاہ شاہ سے کیوں نہ مانگوں جس نے سب کو بھیگ دیے بھیگ دینے والے سے میں کیوں نہ مانگوں کیوں میں اسی کا محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوں یہ دنیا والے تو بے وفا ہے وفا کی سے بے خبر ہے بے خبر بھی ہیں اور ان کو وفا کی قیمت ہی نہیں معلوم کہ اس کی کیا قیمت ہے صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو گار کے ہاتھوں کو اللہ نے کیا کیا شرف شرف عطا فرمایا کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آفتی ہوتی اتنے بڑے بڑے اجسام چمک دمک والے وہ حسرت کر رہے ہیں اور فرشتے رش کرتے ہیں ایسی مجالس پہ جہاں اللہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں فرشتے اس مجالس پہ رش کرتے ہیں اور حیرت سے دیکھ سکتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی جو ہے اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خون حسرت کرتے ہیں خون تمنا کرتے ہیں خواہشات اللہ نے جو رکھی ہیں اور فرشتوں کے اندر تو خواہشات ہی نہیں ہیں فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گود میں اگر حسینہ عالم کو رکھو تو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو کھمبا ہے تو کھمبا معلوم ہوگا ان کے اندر معاشیت تقاضا ہے شہوت ہے ہی کچھ نہیں یہ تو سب کچھ انسان کو دیا اور انسان کو اپنی محبت کی چوڑوی بھی لگا دی کہ اب تماشا دیکھیں گے تمہارا اب ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے کہ دیکھو یہ یہ رکھ دیا تقاضا اب دیکھتے ہیں تمہاری محبت کا امتحان اب ہم تماشا دیکھتے ہیں تم کدھر جاتے ہو یا ہماری طرف آتے ہو تماشا دیکھیں گے <laughs> یہ سب تماشا دیکھنے کے واسطے اللہ نے یہ رکھ دیا اور اتنے غفور رحیم ہے اتنے غفور رحیم ہے کہ نور غفور رحیم وہ تو وہ غفور ذات ہے وہ بڑے بخشنے والے کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں گناہ ایک آدمی کتنے گناہ کرے کثرت اتنی ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک ریت کے ذرات اگر بھر دی جائیں اس سے بھی زیادہ اس کے گناہ بڑھ جائیں لیکن وہ ایک آہ کھینچے گا ایک آہ کہے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی نالائقی ہو گئی معاف کر دیجیے بس معاف سب صاف فرمایا اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر فرماتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ یا کلو ڈیڑھ کلو بارود کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے تو بارود بھی تو مخلوق ہے اللہ کی تو ایک مخلوق میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو گنا اڑا دے تو ایک آ ہے ہماری ایک توبہ ایک آ ہے گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ کیا زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے ذرات کی طرح ریت کے ذرات کی طرح بھی گناہ ہو جائے یا سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے سب اللہ جمیا جمیا یعنی سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آ کے پھنس گئے اب گناہ کر بیٹھے آپ رو رہے ہیں اب کیا ہوگا نہیں یہ کیا اللہ کی کریمی ہے راستہ ہی راستہ ہے ہاں، راستہ کوئی مایوسی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ہاں، تو مرو امید سوئے تاریخی مرو خرشید اللہ کے راستے میں امیدوں کے کروڑوں سورج موجود ہیں گناہ ہو گیا کیا بات ہے ہری نے تمہارے اندر تقاضا رکھا اور پل انسان ضعیفہ ہاں۔ ہم نے تم کو ضعیفی پیدا کیا ہے اور ہمیں نے تقاضے بھی رکھے ہم نے پھر بتا بھی دیا کہ شیطان کی بات من بس ماننا مت ماننا تو نبی نبی سے بھول ہو گئی انہوں نے کیا کیا ربنا ظلمنا پھوسنا ربنا ظلمنا کا سہارا لیا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری ہمارے بابا کی میراث ہے ربنا ظلمنا ہمارے بابا آدم کی میراث ہے جب ان سے خطا ہوئی بھول ہوئی نسیان ہو گیا تو اب وہ کیا میں نے رٹ لگائی ربنا غلام وہ اگر ہم نہ لن پا مل خاص اللہ اگر آپ ہم سے رہن نہیں فرمائیں گے آپ ہمیں نہیں بخشیں گے پھر ہمارا کوئی اور خدا تو ہے ہی نہیں ہم کہاں جائیں گے آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا بیدی غلم تو ملک نہ مینا کہ ہم ہم اپنی کسی چیز کے بھی اختیار حقیقی نہیں رکھتے اختیار حقیقی تو آپ ہی کے پاس ہے بس آپ ہم پر رحم فرمائیے ہم کو بخش دیجیے بس وہ بخش دیتے ہیں <laughs> ہمارے گناہوں سے ان کو کیا نقصان ہے یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی سیم سے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آم کیوں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا جاتا یہ بدھ جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا کیوں کر یہ بت جو محتاج ہے سرا یہ بت کے اندر شکلیں بھی ہیں اور بت کے اندر سارے غیر اللہ شامل ہیں یہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں ساری مخلوقات سورج چاند ستارے حقین شکلیں بنگلے موٹریں سونا چاندی سارے خزانے سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں بس سارے غیر اللہ اس کے اندر شامل ہو گئے یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنو تو غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت تو کیوں بتاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں بتاؤ سب چیز مٹی مٹی سے درامد ہوئی ہے مٹی پانی آگ ہوا سب جو ہے یہ زمینی مخلوقات یا کوئی بھی مخلوقات سب کی اثاث جو ہے وہ مٹی ہے مٹی پہ مٹی جب مرے مٹی پر مٹی فدا ہوئی مٹی کی کوئی قیمت نہیں مٹی مٹی پر مرے تو حاصل کیا ہوگا اس کا حاصل مٹی ہوگا صفر جمع صفر آگے کتنے بھی صفر لگا دو سب آگے حاصل اس کا صفر آئے گا سب کچھ نہیں ہے اس لیے کہ سب فنا ہونے والے ہیں صرف ایک صرف اور صرف ایک ذات ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ باقی رہے گی تو ہم کیوں نہ اس ذات پر یہ بلند ذوقی ہے بلند ذوقی ہے خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے یہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے اور یہ حکینوں کا پڑ رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں اس کا ذوق جو ہے انتہائی گٹیا ہو گیا ہے اس کی نگاہ جو ہے مٹی کی چیزوں پہ پڑ گئی اس کی نگاہ مٹی کی چیزوں سے اس کی آنکھوں میں چکا چون ہو گئی اس نے اصلی و جمال کو دیکھا ہی نہیں اصلی چمک دمک تو اس نے دیکھی نہیں حقیقی جمال جمال خداوندی تو دیکھا ہی نہیں اگر یہ جمال خداوندی دیکھ لے تو ان سارے حسینہ نے کائنات اور سارے عالم کے خزانے اس کی نگاہوں میں پھیکے پڑ جائیں نیلام ہوتے نظر آئے حضرت کے الفاظ ہیں کہ سلطنت نیلام ہوتی نظر ہاں, ہاں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی سیما کو کیوں گٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے گل بل ہے مست و ہم نے مانا کہ کائنات میں بڑی چمک دمک ہے سونا چاندی حسین شکلیں گنگلے بڑی کشش مان نے اور بلبل جو ہے وہ مت ہے لیکن میں اس کی فنائیت اگلے شیر میں بتا دی یہ مانا ہم نے چمن خوش رنگ گل سے بل بل ہے مست

جلدی مرجا جاتا ہے پھول ان کے سدا بہار نہیں یہ ہر وقت جو ہے کھلے نہیں رہے گا کبھی کھلی ہے کلی پھول بن گیا لیکن شام کو اس کا جو ہے انجام دیکھ لو تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب فنا ہونے والی اور ان پر مرنا اور ان پر اپنا وقت ضائع کرنا اللہ اپنے اللہ کو بھول جانا خواجہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ انسان کا شرف کیا ہے اللہ پر مرنا اللہ پر فدا ہو جانا سب انسان کا شرف ہے اگر یہی انسان کے دل میں اللہ کی محبت معرفت کا غم نہ ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو انتہائی گھٹیا ہے جانور سے بھی بدتر ہے جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد غم ہو کہ انسان جانور سے نہیں ہوتا جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا اور جو اللہ کی معرفت و محبت عطا ہو گئی تو کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر اگرچہ ہم مٹی کے ہیں وہ مور بھرا ہوا ہے اور بس لیکن اللہ کا کرم ہو جائے اور ان کا فضل ہو جائے جو ان کی معرفت اور محبت عطا ہو جائے ان کا تعلق نصیب ہو جائے کیا ہے پھر بھی یہ بڑی چیز مگر ہم اگرچہ ہم مٹی کے پتلے ہیں اور فرشتے تو نور کے بنے ہوئے ہیں اور بالکل معصوم ہیں اور اللہ کی کتنے مقرر ہیں اور اتنے مقرر ہیں کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں کیا شرف ہے ان کا بھی لیکن انسان کا شرف اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جس پر فرشتے اعتراض کر رہے تھے اعتراض برائے اعتراض نہیں تھا اعتراض جو ہے وہ نہیں تھا بلکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ انسان تو فساد کرے گا جا کے تو اللہ قرض کیا کہ اللہ آپ کس کو پیدا کر رہے ہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں تو جا کے فساد کرے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اتنی عالم ہوں مالا تعالم ہوں ہم کو جو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم اور پھر جب یہ بارش بارش شریعت پیش کیا تو ساری مخلوقات نے توجہ عظمت کے ظاہر کر دی کہ ہم اتنا بڑا بار نہیں اٹھا سکتے اللہ کی عظمت اللہ کے خوف لیکن محبت ایک ایسا مادہ ہے محبت محبت ایک ایسا مادہ ہے جو اللہ نے انسان کو انسان کو ہی عطا فرمایا اگرچہ محبت جانوروں میں بھی ہے لیکن انسان کی محبت اور ہے جانور کو بھی محبت ہے کیونکہ جانور بھی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ان کو دیے یہ مویشی انسان کی خدمت کے لیے اس کو ہم کاٹ کر کھاتے ہیں باربیکیو کرتے ہیں ارے بچوں کیا تمہاری مجلس وہاں ہو رہی ہے ہم یہاں کباب کی باتیں کر رہے ہیں باربیکیو کی ادھر دیکھو ہم کو یہ کیا بات ہوئی تو اور کیا کیا کام یہ جتنے مخلوقات ہے سب انسان کی خدمت کے لیے ہے تو فرمایا کہ دنیا خلقت لکم و انکم خلقتم یہ شرف ہے تمہارا کہ تم ہم پر فدا ہو جاؤ آخرت کے آخرت کیا ہے اللہ پر فدا ہونا ہے بس فلک میرا زمین میری اور جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اور جنت بھی میری تب ہے جنت جب آپ ہمارے ہو آپ ہم سے راضی ہو تو ہماری جنت بھی جنت ہے ورنہ آپ کی نگاہ کرم ہٹ جائے تو ہم تو دوزخی سے بدتر ہیں دوزخی سے بدتر کیا کیا زندگی ہے اس کی گناہ گاروں کی کیا زندگی ہے جو اللہ سے دور رہتے ہیں اور دور رہنا بھی چاہتے ہیں ایک دور رہتے ہیں اور دور رہنا بھی چاہتے ہیں اس کی زندگی کیسی خوفناک اور بھیانک ہے ہاں جو انسان چلنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن بار بار گر پڑتا ہے تو وہ اس کا معاملہ اور ہے وہ بار بار اگر گرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گر گیا تو وہ کھڑا ہو جتنا راستہ اس نے طے کر لیا جہاں گرا ہے وہیں سے اٹھ کے دوبارہ چلنا شروع کر دے اور اس کا راستہ مزید تیز ہو جائے گا اب اور تیزی سے بڑھے گا کیوں وہ خود نہیں بڑھا وہ اس کو کھینچ رہے ہیں اگر توبہ کر لی تو وہ کھینچ رہے ہیں کیونکہ توفیق توبہ اوپر سے آتی اور توبہ جب توبہ کی توفیق آئی تو یہ دلیل ہے کہ وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں ورنہ کیوں معاف کرتے <laughs> کیوں معاف کرتے توبہ کی توفیق ہونا دلیل ہے اپنا بنانا چاہتے ہیں جذب کرنا چاہتے ہیں کھینچنا چاہتے ہیں یہ تو دلیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رحمت رحمت کی آبشار ہے سبحان اللہ یہ تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے بھائی وہ توبہ کرے اور پھر اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے گر گئے کیا ہو گیا کپڑے جھاڑو چلو اور اسی اللہ کے راستے میں جو ہے اس کا راستہ جو توبہ کرتا ہے اور تیز تر ہو جاتا ہے وہ خود دیکھے گا جہاں توبہ کرے گا خود دیکھ لے گا کہ اب وہ اور زیادہ تیزی سے اور نئے عزم سے وہ چلے گا تو یہ کیا ہے اس کے پیچھے ان کا جذب پوشیدہ ہے کہ وہ اس کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے تو غرض یہ کہ یہ عارضی چیزوں پہ مرنا انتہائی بے کا مرض ہاں شیر عرض کر رہا تھا فاضح صاحب نے فرمایا ناچیز ہیں پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں ایک حق کی مطلب کی خبر ہم یہ شرف ہے انسان انسان کا شرف یہ ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں بھر رہا ہے چند دنوں کے بعد حسن بگڑ جائے گا اور دانت اکھڑ جائیں گے آنکھوں پہ چشمہ لگ جائے گا پھر اس کو دیکھ کر تمہیں بخار آئے گا حضرت واقع سناتے رہتے تھے فرضی کہ وہ ایک معشوق نے جو ہے وہ اپنے ایک عاشق نے اپنے معشوق سے کہا کہ ہم تمہارے چہرے کے تل پر دل چاہتا ہے بخارا فدا کر دیں تو اس وقت کے بادشاہ نے اس کو گرفتار کرا لیا عاشق کو کہ ظالم میں نے اتنا خون بہا کے یہ دونوں حاصل کیے تو اپنے معشوق کے دل سے مفت میں دے رہے ہو پہلے مجھے اطلاع دے <laughs> پھر کہا جب حسین کی شکل بگڑ گئی کچھ دن کے بعد کیونکہ بڑے بڑے عاشق تھے اس کے معشوق جو ہوتا ہے اس کا ایک عاشق نہیں ہوتا اس کے کئی کئی عاشق ہوتے ہیں اس کے کئی <laughs> خیر <laughs> تو جب جب تو بڑی جو ہے وہ حضرت فرماتے تھے کہ آؤ بادشاہ ہو بیٹھو چاہے لسی پیو اور پانی کی پچکاریاں اور موٹا پائپ لگا کے انار انار کا جوس پلایا اور مرینڈا اور انڈا کھلایا پلایا اب جب ہوسن بگڑ گیا تو اب جو ہے وہ نہ ان کے دانت رہے اور سرور صاحب سیٹیاں مار کے دکھا دیتے تھے ہوا نکلتی تھی اس سے اب سیٹی بھی نہیں ماری جا رہی جو جوانی میں سیٹیاں مار کے بلاتے تھے تو غرض یہ کہ اب حسن بگڑ گیا اور دوسرے یہ کہ آخر کار فنا تو مقدر میں کہ قبر میں جائے گا خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ بتائیے صرف ڈسٹمپر ہی تو ہے جس سے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے اندر تو سب وہی ہے اندر تو سب وہی ہے کوئی ایک چیز میں بھی فرق نہیں ہے وہی وہی مال اندر بھرا ہوا ہے جو گورے کے ہے وہی مال اندر بھرا ہے جو کالے کے ہیں تو یہ سب نقش و نگار اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہماری آزمائش کے لیے تو ان پر مرنا جو ہے انتہائی حمافت کا کام ہے مرنا ہی ہے تو اللہ پر مر جاؤ کیونکہ جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا انہوں نے جان دی ہے اور اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے دی ہے اسی کان کو دنیا میں بھیجا ہے دنیا میں جاؤ اور ان پر فدا ہو جاؤ گا تو یہی کام کرنے کو آئے ہیں اور یہی ہمارا اسی سے ہمارا شرف ہے اگر اس مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے شرف سے بھی کئی نیچے گر جائیں گے پتیوں میں گر جائیں گے یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے گل گل ہے و شیدا کر نشے من جو ہو مس بنا شیر مجھے تو در سکون دل گر ملا تو اے بس اے دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے دل کو میں اپنا مسکن کمی میں دل پہ نہ کیوں بناؤں ان کے دل کو میں اپنا پانی میں دل سے نہ کیوں جس دل سنی میں دل کا دل سے دل کی گہرائیوں سے یعنی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت کو اپنے قلب میں نہیں بلکہ اپنی جان میں بسا لو جان میں جان میں بسا لو تم کو اپنے قلب میں بسا لو نہیں جان میں بسا لو جان کے اندر درمیان جان شان اپنے جان کے اندر بسا لو اللہ والوں کی محبت کو کیوں اس لیے کہ وہ اللہ لیے بیٹھے ہیں اللہ وہ اللہ لیے بیٹھے ہیں تو تم ان کو اپنی جان میں لو گے تو اللہ تمہارے بھی دل میں بس جائیں گے تمہاری جان میں اور تمہارے گوشت گوشت میں جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری کھال میں بھی نور بھر دے میرے بالوں میں بھی نور بھر دے میری آنکھوں میں بھی نور اور میرے کانوں میں بھی نور اور میرے زبان میں نور اور میرے ہاتھوں میں نور اور میرے رفتار میں نور میری گفتار میں نور میرے کردار میں نور اور میرے بالوں میں نور یہ سب کیا ہے یہ بال بال اللہ کی اطاعت میں جکڑ جانا بال بال ہمارا اللہ کی اطاعت میں جکڑ جائے گا کیونکہ عبادات سے اطاعت سے نور پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جب بال بال مٹی اور فرما بازار ہوگا تو ہمارا سر سے لے کر پیر تک خراب نور ہی نور ہوگا خراب نور ہی نور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال کہ ان کا بال بال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جگڑا ہوا ہوتا تو یہ فرمایا کے سر کے دل سے سنی نے دل سے دل کی گہرائیوں سے اللہ والوں کی جان کو اپنی جان میں بسا لو ان کی محبت کو اپنی جان میں بسا لو یہ نہیں کہ کچھ گناہ کر لیا اور کچھ اللہ اللہ بھی کر لیا کچھ ادھر بھی کھنکیوں سے دیکھ لیا ادھر کھنکیوں سے دیکھ لیا ادھر نظر مار لی ادھر نظر مار لی اور عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے تو عشق مجازی کا تو انجام بہت ہی بھیانک ہے بہت ہی بھیانک نہ دنیا ہاتھ آتی ہے نہ آخرت نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے مجھے تو سر سکون دل گل ملا تو بس ہے دل کے گل تو تم کے دل کو میں اپنا کمی میں دل سے نہ کیوں بناؤں ان کے دل کو میں اپنا مسکن کمی میں دل واقعہ حضرت نے سنا ہے کہ روزانہ رات کو گزاری کے لیے اور لوٹا لیا وضو کیا سردی گرمی کچھ نہیں اور تحجد کے لیے کھڑے ہو گئے تو آسمان سے آواز آتی تھی کہ قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے پھر بھی جو ہے روزانہ وہ ہر رات جو ہے وہ اٹھتے ہوئے لگے ہوئے تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ اتنے اچھے سے تاجد پڑھ رہے ہیں اپنی عبادت کر رہے ہیں اور وہاں سے تو آواز آ رہی ہے قبول نہیں ہے تو کیوں آپ بیکار اتنی محنت کرتے ہیں چھوڑیے سب تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میرا کوئی اور ہے ہے بتاؤ میرا کام تو مانگنا دینا نہ دینا ان کا کام ہے میرا کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے میرا تو ایک ہی خدا ہے میں اور اس کے پاس میں جاؤں تو کہاں جاؤں اس سے نہ لپٹ چپٹ کروں تو کس سے لپٹوں میں ہے ہی میرا ایک ہی اللہ تو اسی وقت آسمان سے جان و کرم کی بارش ہو گئی فرمایا قبولت سے بچے ہنر میں اگرچہ تیری عبادت میں ہنر نہیں ہے اس لائق نہیں ہے ہم قبول کریں لیکن ہم نے قبول کر لیا کہ جزما سوا تیرا ہے کون ہمارے سوا تیرا ہے کون اور ان کے سوا ہمارا ہے کون <laughs> ان کے سوا ہمارا ہے کون تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہی تعلق مطلوب ہے ثانی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہی تعلق مطلوب ہے کہ بندہ ان سے لپٹا رہے لکھتا رہے کس حال میں بھی ہو بس ان سے لپٹا رہے اور روتا رہے اللہ معاف کر دیجیے یا ربی معاف کر دیجیے ہمارا کوئی ڈر ہے نہیں کہاں جائے آپ ہی نے تو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارا کوئی ڈر ہے نہیں آپ ہی ہمارے خالق خالق ساری کائنات کے ہمارا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تو ہم بندے کا کام کیا ہے ان سے لپتا چپتا ہی رہے اور آخر عمر میں تو ان سے خوب امیدیں رکھے امیدیں خوب امید رکھے کہ بندہ جو ہے بندے کے حسن زن کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ بھی خوب کرتا رہے اور کہے کہ اللہ کا بڑا غفور رحیم ہے جب اللہ بڑا غفور رحیم ہے کہ وہ قہار بھی ہے پھر آزاد والی بھی ڈرتا رہے اور کرتا رہے یہ ہے فائدہ کہ ڈرتا رہے اور کرتا رہے کام بن جائے گا ان شاء اللہ انہوں نے ہمیں آزاد دے کے کیا کرنا ہے کیا فائدہ ہے اللہ کو ہمیں آزاد دیتے ہیں تھوڑی سی قربانی لی ہے میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے ان کو اس سے خون ہرما چاہیے اور جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے اس پر تو اللہ کو وہ پیار آتا ہے کہ خوشی نہیں حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ ازلب نادی بخت بوتا رکھتی من کی گوئم روح سے لذت کشید میں کیا بتاؤں جب میں اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز خواہش کا خون کرتا ہوں اپنی تمنا کو پورا نہیں کرتا دل تقاضا کر رہا ہے حکیم کو دیکھ لے اور یہ جو کیوں کر لے یہ کام کر لے وہ کام کر لے لیکن میں اس کو روک دیتا ہوں کو دبا دیتا ہوں تو جو لذت میری کشید کرتی ہے میں کیا بتاؤں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سو بوتے میری جان کو سو بوتے نادیدہ سب بوسا رسی سو سو بوتے میری جان کے اللہ تعالیٰ لے لیتے اتنا پیار ملتا ہے اللہ اتنا پیار آتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اور یاد رکھو کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے ایک گناہ میں خاصیت ہے دوسرے گناہ کی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آب شور مانے آتش یہ آب شور کھارا پانی جو ہے وہ پیاس کو کبھی نہیں بجاتا تو یہ گناہ جو ہے کھارا پانی ہے تم گناہ سے گناہ کو دوسرا گناہ اس لیے کرتے ہو کہ تاکہ تمہارا تمہیں کچھ سکون ہو جائے شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ہم ابھی گناہ کر لیتے ہیں کیونکہ تقاضا اتنا شدید ہے تو کچھ سکون ہو جائے گا پھر آئندہ نہیں کریں گے یہ دھوکا ہے اس لیے کہ ایک گناہ کے اندر خاصیت ہے دوسرے گناہ کو کشش کرنے کی اور ایک گناہ کر کے سکون نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا تقاضا اس سے زیادہ شدت کا آتا ہے اور اگر گناہ کو دبا دے اور تقاضے کو دبا دے گناہ نہ کرے تو اگلا تقاضا اس سے کم ہوتا ہے تو گناہ سے گناہ گناہ کو مٹانا ایسا ہے جیسے کھانے کو پیشاب سے دھونا کیا کیا فائدہ تو اللہ کو ناراض کرنے کا پھر یہ کہ آدمی کہتا ہے اچھا ہم توبہ کر لیں گے تو توبہ کی توفیق انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ ہم گناہ سے گناہ کیے جائیں اور اطمینان سے بیٹھے رہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے توبہ تو کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن گناہوں پر اصرار کرنے سے توفیق توبہ حل بھی ہو سکتی ہے توفیق توبہ معاف کرتا جائے گا اور اس کی حیثیت اس کی نظر میں کم ہوتی جائے گی اس کی عادت پڑتی جائے گی اس کو آخرکار کیا ہوگا اس گناہ کوئی بات نہیں کر لیا میں تو کرتا ہی آ رہا ہوں کبھی وہ کر لیا تو کیا ہوگا کہ گناہ کو معمولی سمجھنا ہی حضرت ثانی یہ لکھا ہے گناہ کو جو شخص معمولی سمجھنے لگے وہ کفر کے قریب ہو گیا کفر اندیشہ اتنی خطرناک چیز ہے تو اس لیے گناہ سے خوب ہمت کر کے بیٹے لیکن اگر گناہ ہو جائے تو وہی توبہ کا راستہ کھلا ہے کبھی بھی نا امید رہا ہو اللہ تعالیٰ سے مانتا رہے ایک نہ ایک دن فرض ہو جائے گا اگر فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ صحبت اللہ کے ساتھ ساتھ خود ذکر اللہ کا اہتمام ہو ذکر کا ہو فکر کا اہتمام ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ کامیابی پھر بڑھ جاتی ہے کیونکہ صحبت اللہ کی تاخیر تو گرم ہے و محبت کی آگ ہے لیکن جب شہر سے دور ہو جاؤ گے تو پھر ٹھنڈے پڑ جاؤ گے اس لیے ذکر اللہ کا دوام بہت ضروری ہے اس کی مثال ایسی ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مقناطیس کی جو سوئی ہوتی ہے وہ چند بخش کی چند رسی کی ہوتی ہے وہ بہت ہلکی سی ہوتی ہے لیکن ایک ایک قطب شمالی اور قطب جنوبی میں ایک میگنیٹ کا اتنا زبردست خزانہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس اس سوئی کے کونے پہ بہت معمولی سا پالش لگی ہوتی ہے میگنیٹک اور وہ اس کا اس کا کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کانپتی رہتی ہے نارتھ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے اگر آپ اس کو ہٹائیں تو وہ لڑکتی ہے اپنے طاقت کے حساب سے وہ لڑکتی ہے اور ملکر اور چین میں بھی ہے اپنے اپنے جو مقناطیسی جو کشش ہے اس کی طرف آنے کے لیے تو فرمایا کہ وہ خالد مقناطیس ہے ان کی ان کی یاد سے ہمارے قلب میں ان کی یاد کی پالش لگا لو تو یہ قلب جب گناہ کی طرف بڑھے گا بھی تو فوراً لڑک میں لگ جائے گا فوراً لڑکنے لگ جائے گا اور اپنے مولا کی طرف آنے کے لیے ہر وقت چین رہے گا ہر وقت اس کی سوئی جو ہے قلب کی سوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ بتی رہے گی اور اتنا ذکر اللہ کا اہتمام کر لو کہ پھر گناہ کی طرف جانے کا سوچے بھی نہیں کہ کیوں جائیں گناہ کی طرف جب یہ حقیقت منتشر ہو جائے گی اللہ کا حسن و جمال قلب میں آ جائے گا تو یہ گھٹیا چیز کو جب بڑھیا چیز ملتی ہے تو گھٹیا چیز کو پھر کون دیکھتا ہے تو یہ ہے کہ ذکر اللہ کا اہتمام لازم کر لیں جو تقار شہر کی بتائی ہوئی ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کر کے چاہے دل لگے چاہے دل نہ لگے دل کا لگنا ضروری نہیں دل کا لگانا ضروری ہے آپ دل نہ لگے آپ لگائے جائیں دوسرے یہ کہ لطف اور کیفیت کا انتظار نہ کریں کیونکہ ہم لطف کے بندے نہیں ہیں ہم لطف کے لیے اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہم اللہ کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں یاد کرو ہم ہاں، بھی جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اسی آیت سے ثابت ہے وہ پولیس رب بھی اپنے رب کا نام لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اپنے رب کا نام لیجیے ہمارے رب کا کیا نام ہے اللہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ پولیس میں یہ تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ اللہ ذکر ذکر تو کیا ہے یاد ہے بار بار کہیں گے تبھی تو یاد یاد رہے گی بات تو یہ ہم تکرار کرتے ہیں اللہ اللہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ یاد کے ہم وہ ہو جائیں شرف ہمیں حاصل ہو جائے تو ذکر و اذکار کا اہتمام لازم ہے اور جو نہ کر پا رہا ہو تو چاہیے کہ اپنے شہر کو اطلاع کرے کہ ہم سے کام نہیں ہو پا رہا ہے جو بھی وہ تجویز کرے اس پہ وہ عمل کرے اور دوسری ایک بات جو ہے تو یہ ہے کہ بھائی سنتوں کا اہتمام میں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا رحمت علیہ کی جو کتاب سنتوں کی ہے پیارے سنت ارے بھائی بچوں سنو ہے بھائی راجا ادھر سنو سننا تم اگلے ہفتے ہم آئیں گے تم سے ہم سوال کریں گے تم ہمیں بتانا کہ پوچھیں گے کہ کپڑا پہننے کی سنت کیا ہے اچھا؟ کپڑا پہننے کی سنت اور جوتی جوتی کیسے پہنتے ہیں اس کی سنت یاد کر کے آؤ گے تم سب لوگ ہاں تم سے ہم سنیں گے سر اگلے ہفتے تو سنتوں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس میں سے ہر موقع کی اگر ایک سنت کو ہر موقع کی سنتوں کو دو تین منٹ لگیں گے گھر کے اندر بلکہ دو چار منٹ جب جمع ہو جائیں اور اس کا مذاکرہ یا تکرار کر لیں ہر موقع کی اس طرح تین چار مرتبہ یہ کتاب اگر پڑھ لی جائے دو تین منٹ لگیں گے ایک موقع کی سنت بس تکرار کر لی اور اس کے بعد اس پہ جیسا عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ جب یاد ہو جائیں گی تو موقع سے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اس سلسلے میں سب سے بہترین ساری بہترین ہے لیکن ایک بہت عمدہ سنت ہے مسواک تو مسواک جو ہے اس پہ بڑے بڑے بڑے فضائل ہیں مسواک کے لیکن سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہر سنت میں اللہ کی محبت کی انعام ملتا ہے اللہ سب اللہ کی محبت مل جائے تو سب سے بڑی دولت یہی ہے سنت کا کیا انعام ہے کہ ان کے پیارے کی ادا کو اپنانے سے ہم بھی پیارے ہوئے جا رہے ہیں ان کے پیارے کی ادا اپنانے سے ہم بھی پیارے ہوئے جا رہے ہیں ان کے ہم ہمیں بھی ہمیں بھی اپنا محبوب بنا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادا دکھلاؤ تو تم بھی ہمارے محبوب ہو جاؤ گے تو اس سے بڑا کیا انعام ہوگا دوسرے یہ ثانوی یہ ہے کہ بھائی کرنے والا جو ہے عادت وہ اس کو اللہ تعالیٰ کلمے پر موت عطا فرمائیں گے اور اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور نمازوں کا درجہ بھی بڑھ جائے گا ستر گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے نماز کا درجہ وہ جو اچھا بعض لوگوں نے ہمیں کہا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ کیسے کرنی ہے تو وہی مسواس کے بہت سارے مواقع ہیں لیکن جو میں یہی عرض کرتا ہوں اگر میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جس زمانے کے بزرگوں نے جتنا عمل کیا ہو سنتوں سے اتنا عمل کافی ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد ہے مسواک کر لی جائے وہ وضو کی مسواک ہے اور یہ سنت ہے تو یہ مسواک کی سنت ادا ہو گئی اگرچہ اس کے اور بہت سے مواقع ہیں اب اتنا زیادہ اگر دین کو مشکل بنایا جائے گا اس زمانے میں تحمل نہیں ہے ورنہ تو کھانے سے پہلے بھی مسواک کیجیے اور کھانا کھانے کے بعد کلی کریں تو بھی مسواک کیجیے اور نماز کو جانے سے پہلے وضو سے پہلے بھی مسواک کیجیے اور وضو کے اندر الگ مسواک ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا الگ سنت ہے وضو کے اندر مسواک الگ سنت ہے تو یہ وضو کے اندر جو مسواک کی جاتی ہے اس پر ستر گنا نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور سنت کا اس کو ثواب مل جائے گا ورنہ تو مواقع تو بہت ہیں سونے سے پہلے بھی مسواک کی سنت ہے تو کتنا آپ کریں گے تو جس جس جتنی سنتوں کا اہتمام اس زمانے کے بزرگوں نے کیا ہے جن جن سنتوں کا اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے تو یہ ہے مسواک تو ستر درجہ کا نماز کا بڑھ جاتا ہے اور روح آسانی سے نکلتی ہے روح بھی آسانی سے نکلتی ہے وشواس کرنے والے کی اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں ایک دس بیس روپے کی مسواک ہے اور دنیاوی فائدے تو بہت سارے ہیں مسواک سے منہ صاف رہتا ہے بدبو نہیں ہوتی دنیاوی فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھے ہیں تو مسواک کا اہتمام ارے سن لیا تم نے تم سنتے نہیں ہو پھر میں اگلے ہفتے پوچھوں گا تم سے مسواک کری تھی تو تم سب کہو گے کہ ہاں ہم نے بکواس کری تھی تو نا ادھر آؤ ہم ایک دیں تمہیں ادھر آؤ چلو دیکھو ایک ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کہا نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور کچھ دین پہ عمل نہیں کرتا تھا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو شہر میں مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں بہت اچھا بیان کرتے ہیں تم جایا کرو تو تاکہ تمہاری زندگی کچھ بہتر ہو جائے پلٹ جائے کچھ اللہ اللہ کیا کرو اور اس کے سمجھانے سے وہاں چلا گیا تو مولوی صاحب کا بیان ہوا بہت اچھا لگا اب گھر جب آیا تو نماز کی جیسی اذان ہوئی نماز کا وقت ہوا تو بیوی کو خوب بڑ بڑ بڑ بڑ خوب خوب بکواس کیا اس نے خوب الٹا سیدھا کہا اور پھر سیدھا گیا وضو کیا نماز کو چلا گیا دوسری نماز کا وقت آیا پھر ایسے ہی کیا کہ بیوی کو کچھ خوب برا بلا کہا اور پھر وضو کیا اور پھر نماز کو چلا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو مصیبت آ گئی نماز تو پڑھنے لگ گیا لیکن ساتھ میں یہ کیا مصیبت لے آیا کہاں سے آیا یہ تو مولوی صاحب کو فون کیا ہم نے کہا اچھا ہمارے ساتھ بھیجو ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہے تو جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ کیوں تم بھائی ایسا کام کرتے ہو کہ ہر نماز کے وقت جو ہے تم اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹتے ہو برا بھلا کہتے ہو یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا نماز سے پہلے بکواس کر کے جایا کرو تو اب تم ادھر باتیں کر رہے ہو تو کہیں تم لوگوں نے یہ تو نہیں سمجھا کہ بکواس کرنا چاہیے مسواس کرنا چاہیے خوب اچھی طرح سن لو مسواک کرنا چاہیے وہ نیند میں تھا تو اس نے سنا ہی نہیں ٹھیک سے اس نے کہا بکواس کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں اب تم لوگ بھی مسواک لو اور مسواک کی عادت ڈالو اور اگلے ہفتے ہم تم سے سنیں گے لباس کی سنتیں کہ کرتا کیسے پہننا چاہیے پاجامہ کیسے پہننا چاہیے اور چوٹی کیسے پہننی چاہیے اور کیسے اتارنی چاہیے اگلے ہفتے ہم تم سے سب سے پوچھیں گے

فل قبول فرما لیجیے یا اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما لیجیے یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو تمام حاضرین و حاضرات کو تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو یا اللہ اپنا جذب نصیب فرما دے یا اللہ جز نصیب فرما دے ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو جذب فرما لیجیے اور اپنا بنا لیجیے یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے یہ مانگنا بھی ہمیں حضرت والا ہی نے سکھایا ہم تو اور کسی چیزیں مانگتے تھے لیکن حضرت نے کیسی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں مانگنے کو سکھلائیں اور سب سے اعلیٰ یہی دعا ہے الہی کوئی کچھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی الہی میں سے طلبگار میں تجھ سے طلبگار تیرا إلهي نبی سے طلبگار تیرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا